جب بینک کا کاروبار سو فیصد سوت پر مشتمل ہے تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بینک میں نوکری جائے یہ ہے کہ کر رہا ہے تو کوئی حلال رسک تلاش کرے اس کے بعد چھوڑ کر کے کہیں چلا جائے یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بینکوں میں اسلامک بینکاری وغیرہ آئی تو اس سے تو ہم مطمئن نہیں بلکہ پاکستان کے بڑے جید علماء نے ایک کاغذ پر مجھے فتوا بھیجا کہ انہوں نے کہا یہ سب بالکل بیکار ہے کم سے کم چوبیس پچیس علماء کے اس پہ دستخط ہیں کہ یہ جو اسلامی بینک کاری ہے یہ بالکل صحیح نہیں بالکل غلط تو اب یہ نہیں کہ اسلامی بینک کاری نہیں ہو سکتی بہت سے پڑھے لکھے حضرات کہتے ہیں بھائی آپ نے تو ایسا کرفیو لگا دیا تو اسلامی بینک کاری نہیں ہو سکتی ہو سکتی کیسے حکومت کا ایک اداریہ ہے ادارہ ہے نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اس کا جو چیئرمین ہے اس کا پروٹوکول ایک منسٹر کے برابر ہے اور اس کے جتنے ممبر ہیں ان کا پروٹوکول سینیٹر کے برابر اس کا اجلاس ہوتا ہے حکومت جو دیتی ہے بات اس پر وہ غور کرتے میں جس زمانے میں ایٹی فائیو میں ایم این اے بنا تو ایٹی سکس میں بیس جلدیں نظریاتی کونسل کی قومی اسمبلی میں آئیں کہ اس پر بحث کی جائے تو اب ظاہر ہے کہ اتنی موٹی کتابوں پر تین چار دن میں تو بحث ہو نہیں سکتی وہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں لائبریری میں نظریاتی کونسل نے مکمل بینکنگ اسلامی نظام بنا کر ہمارے حکمرانوں کو دیا لیکن اس کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرے گا اس کو آپ کار نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا بالکل کر کے دیا مگر جو بینک ہیں یا حکومت ہیں وہ اس پر وہ نہیں کرتی اور پھر آپ کو یاد ہوگا غلام اسحاق خان جب صدر پاکستان بنے اس زمانے میں سپریم کورٹ نے سود کو حرام قرار دے کر حکومت کو کا طرز عمل بدلو اپنا پھر حکومت نے کیا کیا اس وقت جب وہ یہاں آئے تو ہم لوگ بھی ملے جنرل سے ہم نے کہا دیکھی نواز شریف شاید پہلے وزیر اعظم تھے یا کیا ہوا اس زمانے میں ان سے بھی کہا کہ آپ ہر گیز سپریم کورٹ میں اس کے خلاف مت جائیے کا سود مگر حکومت گئی حکومت کس لیے گئی کہ بھئی سارا سسٹم چونکہ سود میں ڈھلا ہوا لہذا ہمارے یہاں جو رولز آف پروسیجر ہیں وہ یہ ہے ایک آدمی پارلیمانی نظام چلان منسٹر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں درخواست دے دا اسپیکر کو ابھی یہ نظام جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمیں سال بھر کا اور وقت دیا جائے اسپیکر رولنگ دے دیتے ٹھیک ہے صاحب سال بھر میں آپ اپنے بینک کے نوک پلک بند کر آپ کو تعجب ہوگا جنا صاحب کے بعد سے یہ قرارداد چل رہی ہے کہ قومی زبان اردو ہونی چاہیے اس پر ایک قومی اردو زبان کا ایک باضابطہ بورڈ ہے مقتدرہ زبان اردو دنیا بھر سے اس نے معلومات جو ہے وہ جمع کی اور جمع کرنے کے بعد جیسی سال گزرتا ہے تو پارلیمانی سیکرٹری ایک درخواست دے دیتا ہے آج چونکہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے تو ایک سال ہمیں اور دے دیا جائے تاکہ آئندہ سال ہم اپنے سسٹم کو اردو زبان میں ڈھال لیں ابھی انگریزی داں آدمی ان کو اردو لکھنی نہیں آتی بیچاروں تو اگر اردو سسٹم آ جائے تو یہ کریں گے کیا اس لیے کہ انہوں نے تو اردو نہ اپنے بچوں کو پڑھائی نہ خود اردو سیکھی بلکہ آپ برا مت مانے آج کسی بھی بی اور ایم اے والے لڑکے کو بٹھا کر کے کہیں بیٹا ذرا اپنے پروفیسر کا نام ایک چھٹی کی درخواست لکھ دو آپ دیکھیں اس کی چھٹی کی کیا درخواست لکھتا کیا وہ کلمات اس کے ایسے ہیں کہ وہ ایم اے یا بی اے نظر آتا اس کی تحریر دیکھی آپ کیسے ہمارے یہاں تو بچپن میں آپ بھی میرا خیال ہے کر چکے ہوں گے وہ لکڑی کی تختی ہوتی جس کو نجابی پھٹی آگ دے تو اور وہ انک ہوتی جناب دیسی قسم کا آ کر کے علی بے اس کی نوک پلک صحیح کرانا سکھاتے تھے تاکہ آدمی کا خط جو ہے وہ صحیح ہو جائے اب جب خط لکھتے نہیں اردو سے اس کو وہ رہا نہیں اب آپ دیکھیں جگہ جگہ جناب ایسے ایسے غلط جملے لوگ اردو کے بولتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو جائیں اب ہمارے ایک وزیر قانون تھے قومی اسمبلی میں کوئی چیز اٹھی اس پر انہوں نے کہا کہ یہ درخواست دیں پھر ہم غور کریں وہ درخواست کو درخواست کریں کہ درخواست دیں تو پھر ہم غور کریں ایسی ٹانگ توڑ دی اردو اور جہاں وہ کاف اور کاف نہیں نکلتا تو اس میں دیکھیں آپ دیکھ لیجئے پورے پنجاب میں اس کو یوں پڑھا جاتا چھوٹا کاف تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ کوے والا کاف اور بڑا کاف اس سے مراد ہوتا ہے وہ جو دو نقطے والا کاف اب تو پڑھانے میں بھی چھوٹا اور بڑا کاف پڑھایا جاتا تو یہ ساری چیزیں اردو میں اب سب رہا نہیں نظام اب اردو نہ بولنی لوگوں کا آتی بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھ لیں آپ ایک دفعہ بہت بڑے افسر ایک میٹنگ کر رہے تھے علماء سے کہنے لگے میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا تو میں نے آخری ان کو کہا میں نے کہا آپ ہندوستان کے رہنے والے آپ کی اردو تو اچھی ہونی چاہیے کہنے کیا مطلب یہ میں نے کہا یہ کیا آپ نے علماء اور مشا آپ لوگوں کو میں نے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ حضرات کو زحمت دینے کا مطلب یہ یہ تو ایسے جیسے ہندوستان میں انگریز کہتا تھا بندر لوگ بہت پریشان کرتا اب ایسی عام زبان میں پڑھے لکھے لوگ بات کریں اب کیا کریں سر پیٹ کر کے رہ جاتے ہیں کہ یہ اس قدر ان میں وہ ادب اور وہ ہے نہیں جناب کہ وہ اس میں گفتگو کریں پھر آپ میں بتاؤں آپ کو یہ کوئی نا ممکن نہیں حیدرآباد دکن کا آپ فرنگ آصفیہ یہ یہ لغت آپ دیکھیں آپ کو تعجب ہوگا کہ M B B S Urdu میں پڑھایا اس کا مطلب آپ کے پاس تو ساری اصطلاحیں موجود کہ جب ایک Hyderabad Deccan M B B S Urdu میں پڑھا سکتا ہے پوری وکالت اردو میں پڑھا سکتا ہے کوڈ کچہری میں ساری بحث اور آباز اردو میں ہوتی جج اردو میں سوال کرتا وکیل اردو میں درخواست دیتا تھا اور یہ کرتا تھا تو کیوں نہیں اپنا سکتے آپ آپ بتائیے سائنسی اصطلاحیں انہوں نے اردو میں ڈھال دیں یہ آپ دیکھ لیں لیاقت نیشنل اسپتال یہ ہمارے عزیز تھے ڈاکٹر عبداللہ حسین یہ اردو کے ایم بی بی ایس تھے ان کی بیگم ابھی زندہ ہیں اور وہ خود بھی بہت پرانی عمر ان کی ہوئی اور وہ اس میں یہ اسپتال انہوں نے قائم کیا یہ اردو کے ایم بی بی ایس تھے اتنا بڑا اسپتال بنا کر کے چلے گئے تو آپ کوشش تو کریں نا کہیں سے اس کی اصطلاحوں کو کہیں انسٹیٹیوٹ لائیں کہیں بنائیں کہ بھئی ہم آپ کو اردو صحیح طریقے سے سکھائیں گے وغیرہ وغیرہ یعنی اب ہندو ہندوؤں نے اپنی زبان اب آپ کو تعجب ہوگا یہ بات شاید یہاں کہنے کی ہے یا نہیں لیکن زبان کے لوگ کتنا ابھی آپ نے دیکھا یہ چین سے ہمارے تعلقات جو بڑے باضابطہ چین میں آرڈر ہوا کہ کوئی آدمی غیر چینی زبان میں گفتگو نہیں کرے گا ابھی دو چار دن پہلے کی بات ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی زبان مجبور لکھنی بھی ہو اس کے ساتھ چینی زبان لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھے گا سمجھ گئے کہ یعنی لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں جی انگریزی نہیں پڑھے نا تو ترقی نہیں ہوگی کیا فرانس میں انگریزی ہے آپ دو گھنٹے ڈرائیونگ کر کے فرانس سے بیلجیم چلے جائیے اس کی زبان اور بیلجیم سے آپ جرمنی آئیے پورا میرا گھوما بائی روڈ علاقہ جرمنی آ جائیں ان کی زبان بالکل الگ ہالینڈ چلے جائیں وہاں ان کی ڈش ہے دو گھنٹے کی فلائش اسپین چلے جائیں ان کی زبان الگ روسیوں کی زبان چینی کیا انہوں نے ترقی کیا انگریزی زبانوں میں کی سب نے اپنی اپنی زبانوں میں انگریز کی ہو اور ہم انگریزی کو دل سے لگائے بیٹھے اچھا ہندوؤں نے کیا کیا ساری ہندی انہوں نے نکال دی چاہے انہیں آتی آڑی ترشی آپ سنیں گے تو ہنسیں وکیل یہ لفظ عربی ہے وکیل ہندو کیا بنا بھاڑو اس کی اردو ہندی بنائی وکیل کی بھاڑو اب جج یہ جج جو ہے یہ اردو لفظ ہے جسٹس انگریز لفظ ہے تو وکیل کو کا بھاڑو اور جج کو کہتے ہیں مہا بھاڑو بنائی اپنی ہندی انہوں جیسی بھی آپ اس کو ہنسیں کچھ کریں لیکن بنائی تو سی نا اپنی زبان لیٹر بکس انگریزی ہے اس کا نام رکھا پتھر گھسڑ اس میں ڈاک ڈالتے نا اس کا نام رکھا پتھر گھسڑ اور ٹی وی کا نام رکھا ٹی وی تو انگریزی دور درشن سارے وہ اپنے آپ کے اس کو وزیر عام نہیں کہتے مردان پندری وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں سب ہندی نکال کے انہیں اپنی زبان کو قابو کر لیا نہیں بولتے کسی اور زبان میں لیکن ہم ہیں کہ جناب انگریزوں کے ابھی تک دیوانے وہ حساب ہو گیا اکبر الہ آبادی کہتا تھا بتوں نے کہہ دیا چل تجھے ہندی نہیں آتی ہم وہاں سے اس لیے نکالے گا تمہیں ہندی نہیں آتی کہتے ہیں بتوں نے کہہ دیا تجھے ہندی نہیں آتی اور مسوں نے کہہ دیا ہٹ تجھے انگریزی نہیں آتی اور اکبر ہے کہ مر رہا ان حسینوں پر شرم اس بے غیرت کو مگر اب بھی نہیں آتی وہ اپنے متعلق اکبر آبادی کہتا ہمیں چاہیے اپنی زبان کو ترقی دیں اپنی زبان بولیں اپنے بچوں کو سکھائیں وغیرہ اب میں باہر گیا ہوں آپ کو تعجب ہوگا سن کر ہندو جو رہنے والے گھر میں ہندی بولتے تاکہ زبان زندہ رہے ہمارے مسلمان میمن بچے میمنی نہیں بولتے انگریزی بولتے پنجاب کے لوگ ہیں پنجابی نہیں بولتے گھر میں انگریزی بولتے تو ہم اس کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو بھائی اپنی زبان تو زندہ رکھو نا بچہ باہر جا کر انگریزی تو سیکھ ہی جائے گا اب اپنی زبان تو زندہ رکھو تاکہ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا اب دیکھیے بات بڑھ گئی تو میں ارض کرتا ہوں اردو اگر پڑھائی جائے بچوں کو تو اب قرآن مجید کو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا بچہ اگر اس کے شین قاف اگر صحیح ہو جائیں قرآن کو آسانی سے پڑھ سکتا آپ انگریزی زبان اپنے بچوں کی بتائیں بنا دیں تو آپ کو تعجب ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرے نقل کفر کفر نباشت وہ غیر نہیں کہ غیر نہیں کہتا ڈی نکالتا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ایک دفعہ میں تھا وہاں کیا کہتے ہیں اس کو کینیا میں وہیں کے پڑھے ہوئے ایک قاری نے کہیں میرے جلسے سے پہلے تلاوت کر دی اللہ کی پناہ ہمیں تو جناب پسینہ آ گیا جو اس نے پڑھا یادین کل استغفر اللہ ربی کیا یہ قرآن ہو سکتا ہم نے اپنے بچوں کو اردو سے دور رکھا عربی تلفظ ان کے زبان پہ آتا نہیں اس لیے کہ جو عربی کے عروف ہیں وہ انگریزی میں ہے ہی نہیں تو آئیں گے کہاں سے وہ اس لیے اپنی زبان میں ان کو گویا وہ کرنا چاہیے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کیا سوال کیا تھا آپ کا ہاں بینک کی تو پورے علماء نے اس پر جو دارال میں ہیں انہوں نے یہی فتوا دیا کہ بھائی یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ سود ہے خالی رجسٹر بدل دیے گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو انہوں نے نوکریاں دے دی ہیں ملازمتیں دے دی اس کے بعد انہی سے ڈیل کرواتے ہیں کوئی معاملہ اگر ہوتا میں آپ کو ایک مثال بتا دوں اسٹیٹ بینک کے اس شعبے کے ڈائریکٹر شفقت محمود نام ہے ان کا وہ مجھے بھی بھرتی کرنے آئے تھے دو گھنٹے مجھ سے میٹنگ کر کے گئے مجھے مطمئن نہیں کر سکے میں نے کہا یہ بتائیے کہ گاڑی اگر آپ نے دی وہ آپ کو تین قسطیں نہیں دے تو آپ کیا کریں گے میں پینالٹی لگائیں گے تو پینالٹی کیسے جائز ہوگی جرمانہ جو ایک طرح کا ایک طے جب ہوگا ایک عقت ہے آپ کا کہ اتنی گاڑی اتنے میں ملے گی تو آپ تین مہینے کا یہ جو لگا رہے ہیں پینالٹی یہ کیا سود نہیں کہنے نہیں پھر ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ یہ جو سود ملے گا یہ چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم دے دیں گے خود بینک نہیں رکھے گا میں نے کہا سبحان اللہ ایک آدمی کو چھین دو بھائی چیریٹیبل ٹرسٹ کو تو جب دو جبکہ اس کے مالک کا تمہیں پتا نہیں اس کا مالک آپ اس سے تو چھین رہے اس کو چھینے بعد چیریٹیبل ٹرسٹ میں دیں گے میں نے کہا مکان گر جائے آپ مارگیج کسی نے مکان کی آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے کیا لیتے ہیں آپ آپ زمین بتائیے چالیس لاکھ کی اور ہم چالیس لاکھ روپے انویسٹمنٹ کریں گے اچھا ہم چالیس لاکھ کا بینیفٹ نہیں لیں گے آپ سے مکان کا کرایہ لیں گے میں نے کہا بہت اچھی بات مکان گر گیا تو کیا لیں گے آپ کرایہ لیں گے کہ ہاں لیں گے کائے کا لیں گے ملبے کا لیں گے مٹی کا لیں کائے کا کرایہ لیں کہ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں وہ غلازت سے غلازت کو دھونا کہ نہیں پھر ہم نے یہ اسکیم نکالی کہ مکان کا انشورنس کروایا اچھا انشورنس کون دے گا وہ لینے والا چھری خربوزے پہ گرے خربوزہ چھری پر گرے یعنی ایک اور لانت میں آپ کو پھنسا رہے ہیں کہ جناب وہ اس کا انشورنس بھی آپ الگ بھرے مکان کا کہ کبھی زلزلہ آ جائے طوفان آندھی آ جائے تو مکان گر جائے تو وہ جو ہے انشورنس والے وہ پھر آپ کو مکان بنا کر کے دیں یہ لام سلسلہ ہے اس کو جائز طریقے سے جب تک نہیں کیا جائے گا اور آپ خود دیکھ لیں آپ کا میرا اپنا تجربہ جو لوگ سود کی لانت میں پھنسے ان کا حال دیکھ لیجیے کیا ہے پڑھتے ہی رہے ہیں گھٹتے ہی چلے جا رہے ہیں چلتے اللہ اس کے رسول نے جس کو آرام کر دیا بظاہر آپ کو اس میں کچھ فائدہ بھی نظر آ رہا کسی وقت میں آپ کو ایسا نقصان ہوگا کہ آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں دال روٹی کھائیں کسی سے ادھار لے لیں ٹھیک ہے ہلکے پکل مکان میں رہیں بینک کی لانت میں کبھی آدمی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بھی فرما کہ سود کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے اب جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے وہ فلا کیسے پا سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رہے ٹھیک جی جی ہاں اچھا، ٹھیک ہے نا میں وہ میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے مفتی تقی عثمانی رفیع عثمانی سے جو بڑے ان کے علماء ہیں انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا اچھا میں نے ان سے مانگا بھی نہیں لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ سارا کام خراب کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو اس میں وہ کبھی مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ شاء آپ کو وہ ایک اس کی کاپی دوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں ان کا سب سسٹم یہ جو سودی ہے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے یہ ٹھیک ہے نا ہاں۔, ہاں یہ بھی ایک بینک داؤد غالباً داؤد بینک ہے غالباً ان سے منسلک جی ہاں جی ہاں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کے معاملات کرے تو ہم اس سے نام نہیں لے رہے کہ فلاں آدمی کر رہا جو کرے ناجائز اس کے لیے ٹھیک ہے آپ کیا پوچھ رہے کیا ہاں جی تو اس سے نام بدلنے کیا ہوتا ہاں شراب کا نام جو ہے وہ پاکولا رکھ دو تو کیا حلال ہو جائے گی وہ ہاں؟ وسکی کا نام جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کر دیں آپ کوئی پاکولا اس سے کوئی حلال تھوڑی ہو جائے گی نام بدلنے سے کیا ہوتا کام جب وہی ہیں تو نام کے بدلنے سے کیا ہوتا اس لیے